سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ریوڑ کے پاس دودھ پینے آئے تو اگر ان میں ان کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ پی لے اگر ان میں کوئی نہ ہو تو تین بار آواز لگائے اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے لے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دودھ پی لے لیکن ساتھ نہ لے جائے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے